اور زمے پر چلنے والا کوئی ایسا ناؤ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بان کرنے والی کتاب میں ہے